اس کے نشانیاں کھلی مقام و ابراہیم مقام ابراہیم ہے امن دخلہ اور جو شخص داخل ہو گیا اس میں کانا ہو گیا وہ امن والا عالم ناز اور واسطے اللہ کے اوپر لوگوں کے حج ہے بیت اللہ کا مانس جو طاقت رکھے طرف اس کے راستے کی امن کا فرا اور جس نے کفر کیا ان اللہ غنی العالمین پس بے شک اللہ غنی ہے جہان والوں سے کل کہہ دیجئے یا آل کتاب اے کتاب والو لیما تک کیوں کفر کرتے ہو تم ساتھ اللہ کی آیتوں کے واللہ شہید اور اللہ گواہ ہے علامہ تعملون اوپر ان کاموں کے جو تم کرتے ہو قل کہہ دیجئے یا آل کتاب اے کتاب والو لیما تو کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے من آمانا جو ایمان لایا تب غونہا عواجہ ڈھونڈتے ہو تم اس میں کجی وان تم شہدا اور تم گواہ ہو وم اللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ بے خبر اما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو ان اول بیت وضع للناس آل کتاب نے جو دو شبہات پیش کیے تھے قرآن مجید نے پہلے شبے کا پہلے ہی جواب دیا یہاں سے دوسرے شبے کا جواب دیا اہل کتاب یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ نبی ایک طرف سے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پہلے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوں لیکن اس نبی نے آ کر کے پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس چھوڑ دیا حالانکہ بیت المقدس وہ ہے بھی پہلے اور بیت اللہ بعد میں ہے جب اس نبی نے نبیوں کی قبلے کو چھوڑ دیا تو معاذ اللہ اس کا یہ کہنا کہ میں نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے قرآن مجید نے ان کے اس شبے کا جواب دیا اس آیت ان دو آیتوں کے اندر ان کی پہلی بات کا جواب دیا یوں سمجھو سات فضیلتیں بیت اللہ کی اللہ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی کہ بیت المقدس کے اوپر بیت اللہ کو اللہ نے سات طرح کی فضیلتیں عطا فرمائی سب سے پہلی فضیلت اول بیت الوضع للناس تم کہتے ہو کہ بیت المقدس مقدم ہے وہ پہلے ہے تم غلط کہتے ہو اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلی عبادت کی جگہ اللہ نے مقرر فرمائی وہ گھر ہے بیت ہے جو لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ مقرر کیا گیا قبلہ مقرر کیا گیا وہ مکے میں ہے بکہ مکہ دونوں لوگ ہیں اور پہلی گزرا کہ بیت اللہ کی تعمیر اول یا تو فرشتوں نے کی اور یا حضرت آدم نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر اور بیت المقدس کی تعمیر میں کتنا فاصلہ تھا تو آپ نے فرمایا چالیس سال کا بیت اللہ گویا پہلے چالیس سال پہلے تیار کیا گیا اور اس کے چالیس سال بعد بیت المقدس کو بنایا گیا اس سے بھی بات واضح ہوئی کہ بیت المقدس پہلے نہیں بلکہ بیت اللہ پہلے ہے اور بیت المقدس اس کے بعد ہے وزیر للزی بے بک پہلی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ بیت اللہ یہ بیت اللہ سب سے پہلے اس زمین کے اوپر اللہ نے لوگوں کی عبادت اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا پھر بیت اللہ کی غیر مساوی آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل مساوات میں آتا ہے بیت المعمور بھی اور بیت اللہ بھی جب اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوگی بیت اللہ کو تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ آخری پیغمبر نے پہلے انبیاء کی قبلے کو چھوڑ دیا حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک جس قدر انبیاء علیہ السلام آئے ان سارے نبیوں کا قبلہ بیت اللہ تھا جو مکے میں ہے پھر جب طوفان نوح کے اندر بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی اب یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ کو اللہ نے اٹھا لیا عبادت ختم ہو گئی نہیں عبادت اسی طرح چلتی رہی عبادت نماز ہے کہ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے جو نماز ادا کی جاتی تھی اس زمانے کے اندر وہ اسی طرح عبادت چلتی رہی اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اندر یا بہت سارے اوقات کے اندر جب بیت اللہ کی تعمیر نو ہوتی رہی بیت اللہ کی چھت بیت اللہ کی اینٹیں ہٹا کر کے دوسری جگہ پہ رکھ دی گئی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہوا پھر مشرقین نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو ظاہر ہے کہ بیت اللہ کو پہلے اینٹیں اس کی چھت ہٹا کر کے گرا کر کے تو آیا اس وقت عبادت منقطع ہو گئی نماز منقطع ہو گئی یعنی نماز تو اس وقت بھی چلتی رہی مسئلہ یہ بتا دیا کہ بیت اللہ صرف ان اینٹوں کا یا اس گارے کا نام نہیں بلکہ بیت اللہ تو اس مقام کا نام ہے اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں وہ گھر بنا دیا گیا اس جگہ کا نام ہے پھر یہی وجہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بیت اللہ سے مساوات میں برابر نہیں ہے بلکہ ہے اوپر بہت بلندی بی فضا میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو بیت اللہ کی جہت میں وہ منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی اس کی نماز درست ہو جائے گی اسی طرح اگر ایک آدمی زمین کے نیچے دریا کی تہ کے اندر نماز پڑھتا ہے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لیتا ہے اس کی نماز بھی ہو جائے گی کیونکہ بیت اللہ صرف ان اینٹوں کا ہی نام نہیں بیت اللہ اس جگہ کا نام ہے اس جہت کا نام ہے کہ جدھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مقرر فرما دیا الت الز للذی بے بکا پہلی فضیلت دوسری فضیلت مبارکن یہ ہے بھی بڑی برکتوں والا اتنی برکت حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے بیت اللہ کو تعبیر کیا تو دعا کی میرے اللہ انی اسکن تو من منظریتی غیر ذرا بیت کل محرم ربنا لیقیم السلام یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب آباد کیا ایسی وادی جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں یا اللہ کیوں لی یقینیم تاکہ وہ نماز قائم کریں کہ مسجد کے پڑوس کے اندر رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آدمی با جماعت نماز ادا کرے گا نماز پڑھے گا اللہ کو یاد کرے گا افئدتا من الناس تحوی یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اب پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کے اندر بیت اللہ بس رہا ہے اور ہر ایمان والے آدمی کی یہ چاہت ہے یہ خواہش ہے کہ بیت اللہ کا دیدار کیا جائے بیت اللہ کا دیدار کیا جائے پھر اس کے علاوہ یجبا الیہ ثمرات و تو ہے پوری دنیا کے اندر جتنے پھل جتنے غلے اللہ پیدا کرتے ہیں نہ موسم کا لحاظ نہ علاقے کا لحاظ ساری کی ساری چیزیں مکے کے اندر تمہیں مل جائیں گی مبارک پھر ایک اور برکت کہ وہاں جب کوئی آدمی چلا گیا ایک نماز ادا کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بدلے میں اس کو ایک لاکھ نماز کا ثواب ملے گا کتنی بڑی برکت پھر مفسرین کہتے ہیں اس میں انفراد اور اجتماع کا بھی فرق آئے گا جس طرح وہ کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب ملے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو ستائیس نمازوں کا ثواب ملے گا وہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہاں اکیلے نماز پڑھی ایک لاکھ نماز کا ثواب ملے گا اور اگر بیت اللہ مسجد حرام کے اندر با جماعت ایک نماز پڑھی تو ستائیس لاکھ نمازوں کا ثواب مل جائے گا مبارکان برکت والی جگہ ہے اتنی بڑی برکت اللہ نے رکھی اور بہت ساری برکتیں اس میں دو فضیلتیں تیسری فضیلت ہدایت ہے سب جہانوں کے لیے چاہے وہ عالم انس ہے عالم جن ہے یہ جتنے بھی جہان سب کے لیے اللہ نے اس بیت اللہ کو مرکز بنا دیا انسان ہیں چاہے وہ مشرق میں رہتے ہیں مغرب میں رہتے ہیں شمال میں رہتے ہیں جنوب میں رہتے ہیں ان سب کی توجہ کا مرکز کون ہوگا بیت اللہ ہوگا اور پھر فوکہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ مکی مشاہد ایک آدمی مکے میں رہتا ہے بیت اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے تو پھر اگر تھوڑا جیسا ادھر دائیں جانب ہو گیا اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ بیت اللہ سامنے موجود ہے تو مساوات کے اندر ہوتے ہوئے اس کی توجہ مکمل طور پر بیت اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور اگر وہ آدمی مکی غیر مشاہد ہے مکے میں رہتا ہے لیکن بیت اللہ اس کے سامنے نہیں ہے تو جہت ہا اس جہت منہ کر لے تھوڑا سا ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا تو نماز اس کی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں پوری دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان سب کے لیے اللہ نے یہ لازم قرار دے دیا کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کریں حدل العالمین تین فضیلتیں ہوں گی آپ خود سوچو ان تین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بھی بیت المقدس کو تو حاصل نہیں ہے پھر وقتی طور پر اگر انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا قبلہ بیت المقدس رہا کچھ وقت کے لیے لیکن کسی مفسر نے کسی محدث نے یہ نہیں لکھا اور نہ کسی مورخ نے یہ لکھا ہے کہ بیت المقدس کا طواف کیا گیا یا بیت المقدس کا حج کیا گیا کسی مقام پر یہ چیز موجود نہیں ہے تمام انبیاء علیہ السلاۃ والسلام اگر نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف تو حج کے لیے وہ آتے تھے بیت اللہ کے پاس طواف کرتے تھے بیت اللہ کا ادلمی ہے فی تم بینات چوتھی فضیلت کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں بڑی نشانیاں ہیں نشانیوں کو اللہ نے اجمالا مجمت ذکر کیا تفصیل ذکر نہیں کی بڑی نشانیاں ہیں کہ حرم کے اندر جو آدمی پہنچ گیا تو وہاں اس کو اللہ کی تجلیات اللہ کے انوارات یہ ساری چیزیں اس کو نصیب ہو جائیں گی لیکن خوش قسمت لوگ جو وہاں جا کر کے حرم کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے تو وہ انوار و تجلیات نازل ہوتے رہتے ہیں لیکن جو وہاں پہنچ کر کے بھی حرم کا احترام نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ بدبخت ہے یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے اس کی بدبختی ہوگی ان آیات بینات میں سے ایک بین ایک دلیل مقام و ابراہیم مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم جمہور مفسرین کے نزدیک یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان پڑ گئے قدموں کے نشان پڑ گئے اور وہ آج تک اسی طرح محفوظ ہیں اللہ نے محفوظ رکھے ہیں مقام ابراہیم ہے لیکن خود سوچو کہ بیت المقدس بے شک شان والی جگہ ہے لیکن وہاں مقام ابراہیم بھی تمہیں نہیں ملے گا اگر ایک طواف کرنے والا آدمی طواف کرتا ہے تو وہاں بیت اللہ کا طواف کرے گا مقام ابراہیم کے پاس پہنچے گا تو وہاں دو رکت نما تحیت الطواف پڑھ لے گا یا جہاں بھی اس کو جگہ مل گئی مکان ابراہیم مکے میں تو ہے لیکن بیت المقدس کے اندر نہیں ہے پانچویں فضیلت ومن دخل کا آمینا جو شخص داخل ہو گیا حرم کے اندر ہو گیا وہ امن والا اس کو امن مل گیا انسان بھی حیوان بھی امن میں ہو گئے من داخلہ ہو کا نہ جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا جان اس کی محفوظ مال اس کا محفوظ عرب کے اندر ویسے بھی عرب کے بدو لڑائیاں بھی کرتے تھے ڈاکے بھی ڈالتے تھے لیکن کے اندر ایک بات یہ تھی کہ جو آدمی حرم کے اندر داخل ہو گیا اس کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے پھر جو جانور اللہ کی نیاز کے طور پر لے جاتے تھے ان کے گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ کابت اللہ کی نیاز ہے اب وہ عرب کے بدو اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے اب کہا یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی قتل کر کے حدود حرم کے اندر داخل ہو گیا تو وہاں اس سے قصاص لینا جائز نہیں ہوگا حدود حرم کے اندر قصاص لینا جائز نہیں ہوگا اسی طرح حدود اللہ کا نفاذ ایک ہے حدود اللہ کا حکم ایک ہے حد کا جاری کرنا حرم کے اندر نہ حد جاری کی جائے گی اور نہ کساس دیا جائے گا بلکہ ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ اس آدمی کو حرم سے باہر نکال کر کے اس سے کساس بھی لیا جائے گا اور حرم سے باہر نکال کر کے اس کے اوپر حد بھی جاری کی جائے گی حرم کے اندر یہ حد کا جاری کرنا بھی جائز نہیں ہوگا البتہ ایک ہے قصاص بن نفس ایک ہے قصاص اطراف قصاص بن نفس تو یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے یہ ہوگا قصاص بن نفس تو اس کو حرم سے باہر نکال کر کے شاسن اس کو قتل کیا جائے گا ایک ہے قصاص اطراف اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی انگلی کاٹ دی انگلی توڑ دی تو حرم کے اندر اس کی انگلی کا کاٹنا جائز ہوگا کے اطراف یہ تو جائز ہے لیکن نفس یہ حرم کی حدود کے اندر جائز نہیں ہوگا ومن دخل کا نہ آمنا انسان تو رہے درکنار بلکہ وہاں تو پرندوں کو بھی امن دیا گیا کہ پرندوں کو اڑا کر کے باہر وہاں سے حرم کی حدود سے باہر نکالنا یہ بھی جائز نہیں ہے حتیٰ کہ فوکہ ایک مسئلہ لکھتے ہیں فوکا مسئلہ لکھتے ہیں کہ ایک ہرنی حرم کے اندر ہرنی موجود ہے یہ آدمی اس ہرنی کو باہر نکال دیتا ہے حرم سے باہر نکال دیتا ہے باہر نکل کر کے وہ ہرنی مر گئی اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ مر گیا تو اس آدمی پر زمان ہوگا دو حیوانوں کا ایک اس ہرنی کا ایک اس کے بچے کا اگر یہ اس کو حرم سے نہ نکالتا تو نہ مرتی اگر حرم سے نہ نکالتا تو اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی نہ مرتا اسی طرح فوکا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پرندے کا انڈا توڑ دیا انڈا توڑ دیا اس میں سے فرخن میت مردہ بچہ نکلا تو اس آدمی پر زندے بچے کا تاوان لازم آئے گا کہ ہو سکتا ہے بچہ زندہ ہو اس کی ضرب کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا ہو من دخل کا نہ آمینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک صحابی نے یہ کہہ دیا الوم یوم الملحم آج تو قتل و کتال کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہا الوم یوم الملحم نانا تو نے غلط کہا الوم یوم یوم المرحم آج رحم کرنے کا دن ہے جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن میں اور جو فلاں کے گھر میں امی کے گھر میں داخل ہوا وہ بھی امن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن دے دیا من دخل کا نام ہاں ایک آدمی جس کا پہلے جمعے میں نے تذکرہ کیا تھا ایک شخص کا ابن قتل یہ بڑا موزی آدمی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت دیتا تھا اس نے دو لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جو گانا گاتی تھی شیروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے فاتح بن کے گئے تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ابن قتل متعلق بستار القعبہ ہے اس نے کابۃ اللہ کے پردوں کو پکڑ کر کے ان کے پیچھے وہ چھپا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن قتل کو وہاں قتل کر دو بے شک وہ استار کعبہ کے پیچھے ہے کیونکہ اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی سمجھا دی کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سبب بنے آپ کی بدگوئی کا سبب بنے اس کی سزا ہوگی قتل اللہ کے نبی نے ابن قتل کو قتل کروا کر کے بات سمجھا دی کہ نبی کی توہین کرنے والا آدمی نبی کی بے ادبی کرنے والا آدمی نبی کو اذیت دینے والا آدمی وہ قتل کے لائق ہے پھر اسی طرح مدینے کے اندر کاب ابن اشرف یہودی کو قتل کروایا ایک اور ابو رافع یہودی کو قتل کروایا من دخلاؤ کا نام ولی اللہ عل سے حج سبیلا للہ ظرف مستقر خبر مقد اللہ ہی کے لیے لوگوں پر ہے حج حج دونوں کا ایک معنی ہے کیونکہ حج کے لفظی معنی آتے ہیں قصد کرنا ارادہ کرنا اور اصطلاح شریعت میں حج کہا جاتا ہے ارادہ کرنا خاص جگہ کا خاص طریقے سے خاص وقت میں کیونکہ وہاں طریقہ بھی خاص ہے وقت بھی خاص ہے اور جگہ بھی خاص ہے حج کا یہی معنی ہے للہ عالم ناصر حج البیت مانستل سبیلا جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے مال اس کے پاس موجود ہو آنے جانے کا خرچ موجود ہو جتنے دن اس کے وہاں لگیں اتنے دنوں کا اس کے آل و عیال کا خرچہ بھی موجود ہو سواری بھی ہو راستے کا امن بھی ہو اگر عورت ہے عورت کے ساتھ اس کا خامد ہو یا اس کا محرم ہو غیر محرموں کے ساتھ عورتوں کا حج کے لیے جانا یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اب تو عورتیں وہ قافلوں کے ساتھ نکل پڑتی ہیں لیکن یہ ہے ناجائز ہے علیہ سبیلا ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ علیہ سبیلا سے کیا معنی مراد تو آپ نے فرمایا زاد و راحلہ کہ اس کے پاس آنے جانے کا خرچ بھی ہو اور اس کے پاس سواری کا انتظام بھی ہو اس آدمی پر حج فرض ہے لیکن آج بیت المقدس کا فرض نہ ہوا ہے اور نہ ہے اور نہ ہوگا آج بیت اللہ کا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعبیر کیا اللہ نے کیا فرمایا ابراہیم ازن فن سے بر حج یا تو کا رجالا اعلان کر تو حج کا لوگ تیرے پاس پیدل بھی آئیں گے پالا کل ظامر ہر لاگر اونٹنی پر بھی آئیں گے مین فجن فج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت سے لے کے آج تک بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہے بیت اللہ کا حج بھی ہو رہا ہے لیکن بیت المقدس کا نہ حج ہوا ہے نہ بیت المقدس کا طواف ہوا ہے یہودیو تم غلط کہتے ہو کہ بیت المقدس کو فضیلت حاصل ہے بیت اللہ پر نہ نہ بیت اللہ کو فضیلت حاصل ہے بیت المقدس پر ومن کا فرا جس نے کفر کیا پین اللہ غنی و اللہ غنی ہے جہان والوں سے کہ جس آدمی نے کفر کیا کس کا کفر کیا یا تو حقیقی معنی مراد من کا فرا جس نے کفر کیا اللہ کی باتوں کو نہ مانا حج کی فرضیت کا ہی انکار کر دیا کیونکہ آج کل بھی جو نئے تہذیب یافتہ لوگ ہیں وہ اس بات کا اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جی اتنے روپے ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ یہ رفائی کاموں کے اندر لگا دیا جائے رفائی کاموں کے اندر لگا دیا جائے لیکن یہ بات غلط ہے بیت اللہ کی زیارت یہ ایک الگ فضیلت کی بات ہے پھر بیت اللہ کا طواف یہ الگ فضیلت کی بات ہے پھر حجر اسود کا بوسہ ہے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا یہ الگ عبادت ہے یہ ساری عبادتیں وہاں متعلق ہیں یہاں تو اس کو مل نہیں سکتی ایسے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں جانور اور ویسے فضول ذبح کر دیتے ہیں فضول ذبح کر دیتے ہیں یہ رفائی کاموں کے اندر خرچ کر دینے چاہیے یہ بات اس لیے غلط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قربانی سے مقصد کیا ہے الدم اراقت الدم اب جب خون بہا دیا خون بہا دیا آپ چاہے وہ سارا گوشت خود کھا لے چاہے اٹھا کر کے دریا کے اندر پھینک دے اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس نے جانور کو ذبح کر دیا اب مقصد حاصل ہو گیا وہاں اراقت الدم اگر یہ چیز اتنی ضروری نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے دس سال تک مدینہ منورہ میں رہے ہر سال اللہ کے نبی نے قربانیاں کی اور ایک موقع پر تریسٹھ قربانی کی اپنے دستے مبارک سے تریسٹھ جانوروں کو آپ نے ذبح کیا من کا فرا جس نے کفر کیا اللَّهَ الْعَالَمِينَ اللہ غنی جان والوں سے کہ اللہ کو ان کی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کریں گے تو فائدہ ان کا ہوگا اور اگر عبادت نہیں کریں گے تو نقصان ان کا ہوگا ان اللہ غنی عن العالمین اللہ غنی جان والوں سے یہاں تک تو <clears throat> اعلی کتاب کے دو شبہات کا قرآن مجید نے جواب دیا اب آگے کل یا اعلی کتاب سے آل کتاب کے حال پہ اللہ نے شکوے دو شکوے کیے وہ انشاءاللہ کر پڑیں گے جی اللهم صل اللهم صل اللهم انك عفو